حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا میں یوں کہتے سنا اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت میں دائیں طرف سفید محل دینا انہوں نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت مانگو اور جہنم کی آگ سے اس کی پناہ مانگو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چونسٹھ